اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی سابق نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے